آجیسی اسمان سے اترتا پان کے ان میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک اپنی کانوہے میں انگلیاں ٹیونس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے